اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الف لام الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے یہ ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے ام یقولون افتراہ بل هو الحق من من من ربك لتنذر قوما ما نذير قبلك لعلهم يهتدون کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے نہیں اے پیغمبر یہ تو وہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اس لیے آیا ہے کہ تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں اللہ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا اس کے سوا نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہے

وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے ایک ہزار سال ہوتی ہے وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کا جاننے والا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی رحمت بھی کامل اس نے جو چیز بھی پیدا کی اسے خوب بنایا اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين پھر اس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی اور انسانوں تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل پیدا کیے تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو وقالوا ادل ابل جدی بلح بل قربیم کے فرو اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں رل کر کھو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم کسی نئے جنم میں پیدا ہوں گے بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے جا ملنے کا انکار کرتے ہیں کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نعمل صالحا اننا موقنون اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پروردگار ہماری آنکھیں اور ہمارے کان کھل گئے اس لیے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں ہمیں اچھی طرح یقین آ چکا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي جہن الجمائ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو پہلے ہی اس کی ہدایت دے دیتے لیکن وہ بات جو میری طرف سے کہی گئی تھی طے ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون اب جہنم کا مزہ چکھو کیونکہ تم نے اپنے اس دن کا سامنا کرنے کو بھلا ڈالا تھا ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کے بدلے اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون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 فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة جزاء بما كانوا يعملون چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے افمن كان كان مؤمنا كمن فاسقا لا يستوون بھلا بتاؤ کہ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے جو فاسق ہے ظاہر ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا نزلا بما كانوا يعملون چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مستقل قیام کے باغات ہیں جو ان کو پہلی مہمانی ہی کے طور پر دے دیے جائیں گے ان اعمال کے سلے میں جو وہ کیا کرتے تھے مِنْهَا وقيل لهم لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے تو ان کے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے شاید یہ باز آ جائیں ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها اننا من المجرمین منتقمون اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ مو موڑ لیا ہم یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی لہذا اے پیغمبر تم اس کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہو اور ہم نے اس کتاب کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جب انہوں نے صبر کیا ایسے پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے ان هو يفصل بينهم يوم فيما كانوا فيه يختلفون یقیناً تمہارا پروردگار ہے قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اولم لهم كم اهلكنا من من قبلهم القرون يمشون في في مساكنهم ان ذلك لآيات افلا يسمعون اور کیا ان کافروں کو اس بات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے گھروں میں یہ خود چلتے پھرتے ہیں یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو کھینچ کر خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں پھر اس سے وہ کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی تو کیا انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا وَيَقُولُونَ هَذَا الْفَتْحُ إِن صَادِقِينَ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا کہہ دو کہ جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ لہٰذا اے پیغمبر تم ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو اور انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں